قربانی کی صبح ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا یہ صبح کا گل مل گئے تھے سورج مشرق کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا ما انجم رات کے مسافر رقت سفر مان کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے بسات شب الٹنے والی تھی اس کے مہرے آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے صبح کے نرم و کنک جھونکے بڑے جسم فریب ہوتے ہیں بہت کم لوگ اس قاب نوشی سے بیدار ہو جانا چاہتے ہیں بستر کی شکنیں سونے والے کا دامن تھام کر کہتی ہیں کہ یکائے کی بے وفائی نہ کرو ابھی دن کہاں نکلا ہے دھوپ اچھی طرح پھیل جائے تو یہاں سے اٹھ کر جانا خوب لطف کے ساتھ کروٹیں بدلو انگڑائیاں لو ہتیلیوں سے قاب آلودہ آنکھیں ملنے کے بعد بھی لیٹے رہو ایسی جلدی کیا ہے کلیوں کو تو چٹک جانے دو شبنم نے ابھی نیم باز گنچوں کے منہ بھی پورے طور پر نہیں دھلائے نیم کا مزہ جاگنے پر ہی محسوس ہوتا ہے اس لطف کو دیکھو ادھورا نہ چھوڑ دینا آنکھ کھلتے ہی بستر سے فوراً اٹھ جانے والے آپ کی لذت آخر سے محروم رہتے ہیں یہ مکے کی صبح کاذب تھی لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے سکوت شب پوری طرح ٹوٹا نہ تھا کسی کسی راستے سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی مدھم اور بے ترتیب آواز جیسے کوئی نو مشق پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو اہل مکہ کے گھروں پر نیم کی خموشی چھائی ہوئی تھی اس عالم میں بنو ہاشم کے عریض و طویل مکان کے دروازے کے پاس ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے کمر لگائے بیٹھا تھا وہ گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس کے ماتھے پر سلوٹیں جلد جلد ابھرتی اور پھر پھیل جاتی فکر و احساس کے بار نے اس کے پپوٹوں کو بوجھل بنا دیا تھا اس کی آنکھوں میں کبھی چمک پیدا ہوتی اور کبھی اندھیرا خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے وہ ایک بار گی کھڑا ہوا اور سہن میں تیز تیز ٹہلنے لگا خوب دھوپ پھیل چکی تھی ابو قبیس کی چوٹیوں پر سورج کی شواؤں نے سنہری شیر لکھ دیے تھے پرندے چہچہا رہے تھے بکریاں میں میاں رہی تھیں اور اونٹ بل بلا رہے تھے مگر یہ شخص اپنے خیالات میں مستقر تھا غور و فکر کی شدت نے صبح کے کے ہنگامے سے سے اسے بے بنا دیا تھا گھر لوگ اس کی کی طرف حیرت و تجسس نگاہ دیکھ رہے تھے کہیں بنو میاں سے کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہو گیا امیہ اور ہاشم کے جانشینوں کی تلواروں کو نیام سے تو باہر آنا نہ پڑے گا شام سے جن اونٹوں پر اسباب تجارت آ رہا تھا کہیں وہ تو نہیں لٹ گئے حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے شاید اس کے انتظام کے لیے سوچ بچار ہو رہا ہے عبد المطلب کو اتنا فکر مند تک کبھی نہیں دیکھا گیا آج یہ دار الندوہ بھی نہیں گئے قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائیاں کر رہے تھے عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو ضرورت نہ ہوتی تھی عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پہنچا کئی بار ہاتھ کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا پھر اپنے نیچے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے عبداللہ کہاں ہے اسے بلاؤ کعبے کی دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے ایک بارگی پیلے پڑ گئے جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے مکان کے سہن میں اونٹوں کے کجاوے کے پاس دیوار میں بہت بڑا تاغ تھا جس میں مٹی کے پیالے رسیاں ستو کے قالی تھیلے آہنی ٹوٹی ہوئی زراح کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے تھے عبد المطلب نے تاخ سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے دھار تیز تھی مگر عبد المطلب نے احتیاطاً زرہ کے لوہے پر اسے رگڑنا شروع کیا آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف قبر پھیل گئی عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دس بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرر الہی کے لیے قربان کروں گا آج اس منت کے پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں چھری کی دھار تیز تر کی جا رہی ہے عبداللہ کے بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا ہے ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے تھوڑی دیر بعد عبداللہ حارث ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیال والے بھی نواسے کے قربان کیے جانے کی قبر سن کر وہاں چلے آئے عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے سب کی نگاہیں انہی پر تھی نگاہیں ملتجی نظریں کہ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے ایک شریف آدمی کو عفا عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے میری منت میری منت سب کو معلوم ہے رات میں نے قرآن دازی کی تھی پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرے ڈالے تھے عبداللہ کا نام قرآن نکل آیا آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں وہ اپنی آنکھوں پر قمیصوں کے دامن ڈال لیں جو زبا ہونے والے کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے لوگوں کو میرے بچے سے ہمدردی ہے مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں کی اولاد آئے اتنی سینہ شک ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے عبداللہ کے ننیال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا بات بڑھنے لگی عبد المطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرا ارادہ نہیں بدل سکتا مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی میں اس وزن کو عزیزوں اور رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے دس بیٹے دیے ہیں ایک بیٹا جاتا رہے گا گا تو کیا ہو جائے پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے سخت کشمکش کی نوبت آ گئی دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرا برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب سے دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمدہ تھے یا سید القریش ایک بات کہوں مانو گے ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرا ڈھیلی کرتے ہوئے کہا مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو عبد المطلب نے جواب دیا بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں بوڑھے نے دریافت کیا میں کیا سارا مکہ اسے جانتا ہے کہانت میں آج اس کا جواب نہیں ہے یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چبوتے ہوئے بولے اتنا ہی نہیں غسان اور سمانہ کے بادشاہ اس کاہنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں چلو اس کے پاس چل کر اس معاملے کو پیش کر دیں وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے اسے کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب نے کرتا کا اٹھایا ہوا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا گویا وہ کاہنا کے پاس چلنے کو تیار ہے اور یہ بات انہیں منظور ہے اس چھری کو تو گھر میں رکھتے چلو ایک رشتے دار نے خطرے جھنجلا کر کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کاہنا کے فیصلے تک یہ چھری عبد المطلب کے ہاتھ سے جدا نہ ہو سکے گی مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہ کرو عبد المطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے جواب دیا بنو ہاشم کے چند لوگ عبد المطلب کو لے کر کے پاس پہنچے کاہنا ادھیڑ عمر کی عورت تھی بکھرے اور الجھے ہوئے بال چہرہ گرد آلود نیم برہنا جسم گلے میں اونٹ کی ہڈیوں کی بدقوار مالا ہاتھوں پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے انتہائی بھیانک اور ڈراونا چہرہ لال پیلی آنکھیں تنی ہوئی شکن آلود ماتھا نیلے ہونٹ چوڑا جبڑا عورت کاہے کو تھی اچھی خاصی دیونی تھی اس بدحیبتی نے کاہنا کا لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا لات وزا کے پرستاروں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے مہرے کے آدمی نہیں بتا سکتے اس کے لیے تو سب سے الگ چہرے اور جدا وضع قطع ہونی چاہیے سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنا کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے جس پر زیتون کا تیل ملا تھا زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا عبد المطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھے کوئی نیم تک جھکا اور اکڑوں بیٹھ گیا کہنا کے روبرو معاملہ پیش ہوا وہ غور سے سنتی رہی آنکھیں بند کیے ہوئے جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ آسمان کی سیر کر رہا ہے اور غیب کے نوشتے اس کے چشم بصیرت کے سامنے کھلے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے اور ایک ہاشمی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عبد المطلب بیچ میں بول پڑے آپ ان کے کہنے میں نہ آئے جو کچھ آپ کا دل ضمیر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا علم کہے اس کا جوں کا تو ظاہر کر دیں اس پر کاہنا نے قہقہ لگایا بڑے بڑے دانتوں کی پیلاہٹ نے اس تلت تفا میں اس قہقہ کو ڈراونا بنا دیا وہ اپنے خاص انداز میں بولی منت دوسری بھی پوری ہو سکتی ہے عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا بھی قرا ڈالو یہاں تک کہ عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے تب اونٹ قربان کر دیے جائیں منت پوری ہو جائے گی سب لوگ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور قرآن اندازی شروع ہوئی قرآن کا آغاز دس اونٹوں سے ہوا ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا گھر والوں کے چہرے فخ ہو جاتے سو اونٹوں پر جا کر عبداللہ کی جگہ اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا اور عبد المطلب نے سو اونٹ قربان کر دیے عبداللہ آج چھری تلے سے نکلے تھے انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی جتنی خوشی ہوتی تھوڑی تھی کنواری لڑکیاں خوشی کے گیت گانے لگیں بچے چھوٹے چھوٹے نیزے اور کمانے لے کر کھیلنے لگے عبد المطلب کا گھر مہمان کانا بنا ہوا تھا ہر طرف چولہے پیالے روٹیاں اور شوربے کے قد دکھائی دیتے تھے قریش اس نامور سردار پس کی اولاد تھے جس نے اب سے سینکڑوں سال پہلے قریش کو جمع کر کے تقریر کی تھی کہ سینکڑوں ہزاروں میل سے لوگ چل کر حرم کی زیارت کو آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارا فرض ہے قسی کی تقریر نے سب کے دل پر اثر کیا قریش سال کے سال ایک رقم جمع کر دیتے جس سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا پانی کے لیے چمڑے کے بڑے بڑے ہاؤس بنا دیے گئے عبد المطلب اپنے دادا قسئی کے صحیح جانشین تھے وہی وقار وہی سیر چشمی اور مہمان نوازی ان کے یہاں جو کچھ ہوتا کم تھا عبداللہ زباہ ہوتے ہوتے رہ گئے قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہوئی اب سے کئی ہزار سال پہلے اسی مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ عظیم کا محتم بشان واقعہ پیش آیا تھا تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر اپنے آپ کو دہرا دیا تھا وہی وہی وہی نسل گھرانہ شہر ان اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا جس کے ظہور کے لیے ماں و آفتاب کی نگاہیں منتظر تھیں